ابن شہاب نے خبر دی ان سے ان کے چچا نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے مو موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھتیس